وقت سے ہی یہ دعا نبی اقدس صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے اللہ فی رجب و شعبان کہ اللہ رجب اور شعبان کے مہینے میں ہمارے لیے برکت عطا فرما و رمضان اور رمضان کے مہینے تک ہمیں پہنچا دے اس لیے کہ اسی مبارک مہینے میں اللہ رب العزت بہت سے انسانوں کی مغفرت فرماتے ہیں بہت سے ایسے لوگ جن کے متعلق یہ فیصلہ ہو چکا ہوتا ہے کہ یہ جہنم ہی ہیں اور انہیں جہنم میں ڈالا جائے گا اس مہینے میں اللہ پاک ایسے بہت سے لوگوں کو جہنم سے نجات دے کر اہل جنت میں شامل فرما لیتے ہیں اللہ رب العزت کی بخشش اور رحمت تو ہمیشہ جاری رہتی ہے جب تک انسان پہ سکرات الموت کا وقت نہ آ جائے اس وقت تک اللہ رب العزت توبہ قبول فرماتے ہیں حدیث شریف کی حدیث شریف میں آیا ہے کہ نبی اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ رب العزت انسان کی توبہ قبول فرماتے ہیں جب تک کہ اسے سکارات الموت شروع نہ ہو جائے موت کا گڑ شروع نہ ہو جائے اس وقت تک اللہ پاک توبہ قبول فرماتے ہیں اور شیطان بھی اس وقت تک گمراہ کرنے کی کوشش میں لگا رہتا ہے شیطان چاہتا ہے کہ انسان کی موت گناہوں کی حالت میں آئے اور کفر کی حالت میں آئے چنانچہ آخری لمحے تک وہ محنت کرتا ہے اور کوشش کرتا ہے کہ کسی طرح سے یہ مسلمان کلیمہ نہ پڑھے حدیث شریف میں آتا ہے کہ دنیا سے جاتے ہوئے جو آدمی آخری وقت میں پڑھے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ تو اللہ پاک اس کے لیے جنت کو واجب فرما دیتے ہیں تو شیطان کی کوشش یہ ہوتی ہے کہ آخری وقت میں کلمہ یاد نہ رہے جب اللہ پاک نے حضرت آدم علیہ سلاط و سلام کو پیدا فرمایا اور شیطان نے سجدہ کرنے سے انکار کیا اور شیطان کو جنت سے نکال دیا گیا تو شیطان نے اللہ پاک سے درخواست کی کہ یا اللہ مجھے ایسی قوت آتا فرما دے کہ میں انسان کے جسم میں اس طرح سے دوڑوں جس طرح سے خون دوڑتا ہے اللہ پاک نے یہ قوت شیطان کو دے دی شیطان نے کہا کہ یا اللہ یہ قوت مجھے دے کہ جب انسانوں میں سے کسی کا کوئی بچہ پیدا ہو تو میری اولاد میں سے بھی ایک شیطان پیدا ہو جو اس پر مسلط ہو جائے اللہ پاک نے اس دعا کو بھی اس کی اس درخواست کو بھی قبول کر لیا جب حضرت آدم علیہ سلاط وسلام نے یہ سنا تو رونے لگے کہا کہ یا اللہ پھر تو میری امت میں سے میری اولاد میں سے کوئی بھی جنت میں نہیں جا سکے گا اس لیے کہ شیطان جب جسم میں خون کی طرح دوڑے گا اور ہر انسان کے ساتھ ایک شیطان ہوگا تو کیسے بچے گا یہ انسان تو اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا کہ اے آدم شیطان ستر سال تک کسی انسان کو گمراہ کرے گا اور اسے گناہوں میں مبتلا رکھے گا لیکن میرا بندہ ایک مرتبہ سچے دل سے توبہ کر لے گا میں اس کے ستر سال کے گناہوں کو معاف کر دوں گا سارے گناہوں کو معاف کر دوں گا بلکہ اللہ پاک صرف معاف نہیں کرتے یبدل اللہ حسیات حسنات جب انسان سچے دل سے توبہ کرتا ہے سچے دل سے اللہ سے معافی مانگتا ہے ندامت کے ساتھ معافی مانگتا ہے تو اللہ آپ گناہوں کو نیکیوں میں تبدیل فرما دیتے ہیں کتنی بڑی رحمت ہے کہ گناہوں کو اللہ آپ نیکیوں میں مبدل فرما دیں اور تبدیل فرما دیں تو یہ رمضان المبارک کا مہینہ اللہ رب العزت کی طرف رجوع کا مہینہ ہے اللہ رب العزت سے معافی مانگنے کا مہینہ ہے جناب نبی اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی جہاں سیرت بیان کی جاتی ہے وہاں یہ بھی بیان کیا جاتا ہے کہ آ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے سامنے رویا کرتے تھے بہت زیادہ اللہ پاک کے سامنے روتے تھے روتے تو ہم اور آپ بھی ہیں لیکن ہمارا رونا دنیا کے لیے ہوتا ہے ہم تو صرف اس لیے روتے ہیں بیوی خاون کے سامنے کہ تاکہ اپنا مطالبہ اس سے منوا سکے بیٹی اپنے والد کے سامنے اس لیے روتی ہے کہ والد کا دل نرم ہو جائے چھوٹی چھوٹی باتوں پر رو پڑتے ہیں اور اپنے آنسو ضائع کر لیتے ہیں حالانکہ اگر یہ رونا اور دھونا اللہ رب العزت کے سامنے ہو تو اگر ایک آنسو بھی مکھی کے سر کے برابر ایک آنسو بھی انسان کی آنکھ سے اللہ کے خوف سے نکل آئے تو جہنم کی آنکھ کو بجھا دیتا ہے اللہ پاک نے اس آنکھ پر جہنم کو حرام کر دیا جس آگ سے اللہ رب العزت کے خوف اور آخرت کے ڈر سے آنسو نکلتے ہیں تو عام طور پہ تو رونا آتا نہیں اس لیے کہ جب پیٹ بھرا ہوا ہو انسان کا اور انسان ہر طرح کے ماحول کے اندر ہو تو رونا نہیں آتا لیکن رمضان المبارک کے مہینے میں روزے کی حالت میں جب انسان کا پیٹ خالی ہوتا ہے روزے کی حالت میں جب تکوا ہوتا ہے تو انسان آسانی سے <clears throat> اللہ رب العزت کے سامنے متوجہ ہوتا ہے اور آنکھوں سے آنسو بھی نکلتے ہیں جس کی وجہ سے اللہ پاک کی خصوصی رحمتیں نازل ہوتی اس لیے ہمیں صبح بھی ساری کے وقت بھی شکر کرنا چاہیے کہ یا اللہ تیرا شکر ہے تو نے رمضان کا مہینہ آتا فرمایا اس کے وقت بھی شکر کرنا چاہیے کہ یا اللہ تیرا شکر ہے تو نے بخشی جو رحمت کا مہینہ عطا فرمایا اور ہر وقت ڈرتے رہنا چاہیے کہ کہیں یہ مہینہ بھی گناہوں میں ضائع نہ ہو جائے زندگی کے یہ قیمتی لمحات بھی کہیں بیکار نہ گزر جائے ایک ایک منٹ کا اللہ پاک کو حساب دینا پڑے گا اور خصوصاً رمضان کے یہ اوقات اگر بیکار گزر گئے تو انسان کے لیے بڑی محرومی اور بدقسمتی کی بات ہے اپنے ان اوقات کو قیمتی بنانے کی کوشش کی جائے خوب اللہ پاک کا ذکر کیا جائے خوب جو ہے وہ دینی کاموں میں اپنے وقت کو گزارا جائے اللہ رب العزت کی اطاعت اور بندگی میں ان اوقات کو لایا جائے کتنے مسلمان ایسے تھے جو پچھلے رمضان مبارک میں زندہ تھے لیکن اس رمضان میں وہ قبروں میں اپنی قبروں کے اندر ہے معلوم نہیں کس حالت کے اندر ہے رحمت میں یا عذاب میں ہے اللہ تمام مسلمانوں کی بخشش فرمائے تمام مسلمانوں کی قبروں کو جنت کا باغ بنائے لیکن موت سر کے اوپر کھڑی ہے ممکن ہے کہ یہ رمضان میری اور آپ کی زندگی کا آخری رمضان ہو ممکن ہے کہ یہ برکت والے دن ہماری زندگی کے آخری دن ہو اور ہمیں غسل کرنے غسل دینے والوں نے اپنے بازو کے کپڑے اونچے کر لیے ہوں ہماری قبر کو کھودا جا چکا ہو ہماری چارپائی تیار ہو اور موت کا فرشتہ ہمارے پاس پہنچنے والا ہو اس لیے ایک ایک منٹ اور ایک ایک لمحے کو قیمتی سمجھا جائے رمضان المبارک کا مہینہ ہمیں بہت سارے سبق سکھاتا ہے جن میں سے ایک بڑا سبق رمضان المبارک کے مہینے میں کہ انسانوں کے دل نرم ہو جاتے ہیں اور ایک دوسرے کے حقوق کو سمجھنے میں آسانی ہوتی ہے اللہ پاک نے مسلمانوں کے درمیان ایک ایسا رشتہ قائم کر دیا مسلمانوں کے درمیان ایک ایسا تعلق قائم کر دیا کہ جو تعلق انتہائی پختہ اور پکا تعلق ہے اپنے ذہن سے یہ بات نکال دیں کہ ہمارا کس قوم اور قبیلے کے ساتھ تعلق ہم نے اللہ سے درخواست نہیں کی تھی کہ یا اللہ ہمیں فلاں قبیلے میں پیدا فرما نہ ہی ہم نے اللہ سے درخواست کی تھی کہ یا اللہ تو ہمیں فلاح خاندان میں پیدا فرما نہ ہی ہم نے اللہ سے درخواست کی تھی کہ یا اللہ تو ہمیں فلاں ملک میں پیدا فرما نہ ہی اللہ سے ہم نے درخواست کی تھی کہ تو ہمیں کالا بنا یا گورا بنا یہ سب چیزیں اللہ نے اپنی مرضی اور قدرت سے بنا دی اس لیے ہمیں حق نہیں ہے کہ ہم اس پہ فخر کریں کہ ہم فلاں ملک سے تعلق رکھتے ہیں ہم عربی ہیں ہم آجمی ہیں ہم گورے ہیں ہم کالے ہیں ہم پختون ہیں پنجابی ہیں ہم گجراتی ہیں اس قسم کی چیزوں پہ فخر کرنا اللہ پاک کے ہاں بہت برا ہے اللہ پاک نے واضح طور پہ قومیت کی نفی قرآن مجید میں فرما دی اور ارشاد فرمایا وجا اللہ کم علا و قبا ہم نے تمہیں مختلف قبیلوں میں اور مختلف علاقوں میں پیدا کیا لے آرف تاکہ تم پہچانے جاؤ جب تعارف کرائے تو کہہ سکیں یہ پاکستانی ہے یہ ہندوستانی ہے یہ افریقی ہے صرف اس تعارف کی حد تک لیکن اس میں کوئی افضلیت نہیں کسی گورے کو کالے پر کسی کالے کو گورے پر کسی عرب کو عجم پر کسی عجم کو عرب پر کسی قوم والے کو دوسری قوم والے پر کسی مال والے کو کسی غربت والے پر کوئی فضیلت نہیں ان نہ اچرامہ تم ان اللہ اللہ کے نزدیک زیادہ مکرم اور زیادہ عزت والا وہ ہے جو اللہ سے ڈرنے والا ہو تقوی اختیار کرنے والا ہو اللہ چاہے تو قریشی خاندان کے سردار ابو جہل کو کافر بنائے اور اسے ذلیل کرے اور مسلمانوں کے ہاتھوں سے اسے قتل کروائے اور اللہ چاہے تو حبشہ کے ایک کالے غلام حضرت بلال حبشی کو جنت کے معذموں کا سردار بنائے اور نبی اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی مسجد کا معدن بنائے اور نبی اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کا نازم بنائے اور نبی اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے جنت میں جاتے وقت ان کے جوتوں کی آواز سنائے اللہ اللہ پاک کے لیے کچھ مشکل نہیں کہ اتنا خوبصورت ابو لہب کہ جس کے چہرے سے سرخی ٹپکتی تھی اللہ اسے جہنم کا ایندھن بنا دے اور ایک غلام کو اللہ پاک اتنا اونچا مقام نصیب فرما دے اللہ کے ہاں ان چیزوں میں کوئی فرق نہیں ہے یہ سب چیزیں تو اللہ پاک نے خود پیدا فرمائی اللہ نے اپنی مرضی سے کسی کو کیا بنا دیا کسی کو کیا بنا دیا اللہ چاہتا تو ہمیں سور اور خنزیر بھی بنا سکتا تھا اللہ چاہتا تو ہمیں کسی گندگی کا کیڑا یا کوئی جنگل کا جانور بھی بنا سکتا تھا اللہ نے ہمیں انسان بنایا پھر اگر اللہ چاہتا تو ہمیں یہودی کافر بھی بنا سکتا تھا اللہ نے ہمیں مسلمان بنایا اگر ہم فخر کریں تو صرف ایک بات پہ فخر کر سکتے ہیں کہ ہم مسلمان ہیں ہم فخر کر سکتے ہیں کلمہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کے اوپر ہم فخر کر سکتے ہیں اس بات پر کہ ہم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہیں کوئی قومی فخر جائز نہیں کسی قبیلے کا فخر جائز نہیں یہ ایسی چیز ہے جسے اللہ پاک نے مسلمانوں کے لیے ممنوع قرار دے دیا ایک جہاد کے موقع پہ منافقین نے ارادہ کیا کہ حضرات صحابہ کرام کو آپس میں لڑائیں چنانچہ کچھ ادھر ہو گئے کچھ ادھر کسی سے کہا تم مہاجر ہو کسی سے کہا تم انصار ہو کسی سے کہا تم اوس والے ہو کسی سے کہا تم خزرج قبیلے والے ہو اور ان کو پرانے زمانے کی جنگیں یاد دلائیں کہ آپس میں کیسے لڑتے تھے بس ایسا کچھ ماحول پیدا کر دیا ان ظالموں نے کہ مسلمان ایک دوسرے کے مقابلے پہ تلواریں لے کے کھڑے ہو گئے ایک طرف مہاجرین کھڑے ہو گئے دوسری طرف انصار کھڑے ہو گئے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو خبر ہوئی آپ تشریف لائے اور آپ نے غصے کے اندر فرمایا تھا اس قومیت کی بات کو چھوڑ دو فإنها ممتنہ یہ بدبودار ہے اللہ کے نزدیک بدبودار چیز ہے اس قومیت کی بات کو چھوڑ دو اگر کوئی بڑے سے بڑے قوم والا کافر ہوتا ہے وہ جہنمی ہے اور دنیا کے سور اور خنزیر سے زیادہ بدتر ہے اور ایک غلام اور ایک ادنا قوم سے تعلق رکھنے والا دنیا کی نظر میں ادنا قوم سے تعلق رکھنے والا اگر کریمہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ پڑھ لیتا ہے اللہ کے ہاں اس کی عزت اور مقام کابت اللہ سے بھی زیادہ ہے اللہ کے ہاں اس کی عزت اور مقام ملائکت اللہ سے بھی بڑھ کے ہے اصل عزت کلمے کو ہے اصل عزت ایمان کو ہے اصل عزت دین کو ہے اور کسی چیز کو کوئی عزت اور مقام نہیں نبی اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے واضح فرما دیا کہ ممات العصبیہ کہ جو قومیت اور آسبیت پہ مرے گا تو وہ جاہلیت کی موت مرا ہے حرام موت مرا ہے جس نے اسبیت اور قومیت کی طرف لوگوں کو بلایا وہ بدترین انسان ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان فرما دیا اور قرآن مجید نے اعلان فرما دیا ان نملون اخوا دنیا کے تمام مسلمان بھائیوں کی طرح ہیں کسی بھی قبیلے قوم سے تعلق رکھنے والے ہوں کسی بھی برادری سے تعلق رکھنے والے ہوں سب آپس میں بھائی ہیں نبی عبد صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرما دیا المسلمون کا جسد ان واحد کہ تمام مسلمانوں کی مثال ایک جسم کی طرح ہے پورے مسلمان مشرق سے لے کے مغرب کے مسلمان مغرب سے لے کے جنوب اور شمال کے مسلمان بالکل ایک جسم کی طرح ہے ایک جان کی طرح ہے انشتہ کا منہ عزم اگر جسم کے ایک حصے کو تکلیف پہنچے تدا لہو تو پورا جسم بیمار ہو جاتا ہے پورا جسم درد محسوس کرتا ہے مسلمانوں تمہاری آپس کا تعلق ایک جسم کی طرح اگر جسم کے کسی ایک حصے کو تکلیف پہنچے تو پورا جسم بے قرار ہو جانا چاہیے پورا جسم پریشان ہو جانا چاہیے اور مختلف احادیث کے اندر اس چیز کو بیان فرمایا اور یہ کہا کہ تمہارے آپس کے تعلق کی بنیاد پہ اللہ رب العزت کے ہاں تمہارا مقام ہوگا سب آتم اللہ سات قسم کے لوگوں کو اللہ اپنے عرش کے سائے کے نیچے جگہ دے گا ان میں سے وہ کہ دو مسلمان جب اللہ کے لیے تعلق اور محبت رکھیں گے اللہ اس پہ انہیں اپنے عرش کا سایہ نصیب فرمائے گا یہاں تک بیان کیا ایک صحابی نے <clears throat> مدینہ منورہ میں دکان کھولی کئی دن تک دکان چلاتے رہے چلاتے رہے چلاتے رہے ایک دن اچانک اپنی دکان کو بند کر دیا لوگوں نے پوچھا کہ ابھی تک آپ دکان چلاتے تھے ابھی آپ نے دکان کو کیسے بند کر دیا تو ارشاد فرمایا کہ میں نے ایک حدیث پر عمل کرنے کے لیے دکان کھولی تھی وہ حدیث پہ آج عمل ہوا بہت دنوں کے بعد تو میرا مقصد پورا ہو گیا میں نے دکان کو بند کر دیا لوگوں نے پوچھا وہ کون سی حدیث تھی کہا نبی عبد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من اقال نادمن کہ اگر کوئی آدمی تم سے کوئی چیز خرید کے لے جائے بعد میں اسے ندامت ہو کہ میں نے تو غلط چیز خرید لی یا مجھے اس چیز کی ضرورت نہیں تھی اب وہ سودا لایا واپس کہ واپس دے دے دکاندار کو من اقال نادمن من اور دکاندار خوشی کے ساتھ وہ سودا واپس لے لے تو قیامت کے دن اللہ پاک اس دکاندار کی بہت ساری تمام مشکلات کو حل فرما دیں گے تو کہا کہ میں نے دکان اس لیے کھولی تھی کہ کوئی آدمی مجھ سے سودا خرید کے لے جائے جب وہ سودا لے جائے گا اور واپس کوئی لے آئے اور میں خوشی سے واپس لے لوں تاکہ اللہ قیامت کے دن کی مشکلات کو دور فرما دے مشکلات کو دور فرما دیں تو اس کے لیے میں نے دکان کھولی تھی تو کئی دن سے لوگ لے جا رہے تھے کوئی واپس نہیں لاتا تھا آج ایک آدمی واپس لایا تو میں نے خوشی کے ساتھ وہ سودا واپس لے لیا جس کی وجہ سے مجھے وہ فضیرت اور مقام حاصل ہو گیا اتنا آپس کے تعلق کو اللہ پاک نے اتنا اتنا عظیم قرار دیا کہ صرف ایک مسلمان کی ایک حاجت پوری کرنے پہ اللہ پاک اتنا کچھ عطا فرماتے دوسری حدیث میں ارشاد فرمایا کہ جب مسلمان دوسرے مسلمان کی ضرورت پوری کرنے کے لیے چلتا ہے جب ایک مسلمان دوسرے مسلمان کی ضرورت پوری کرنے کے لیے چلتا ہے اللہ پاک اس کی ضروریات کو پورا کرنا شروع فرما دیتے یہاں تک ارشاد فرمایا کہ جب ایک مسلمان دوسرے کے لیے دعا کرتا ہے دوسرے کے لیے دعا کرتا ہے آج ہمارے ہاں دوسروں کے لیے دعا کرنے کا جذبہ ختم ہو گیا حالانکہ انسانوں میں جو آج حسد کا مرض ہے کہ کسی کو زیادہ مالدار دیکھتے ہیں تو حسد ہوتا ہے کسی کو زیادہ علم والا دیکھتے ہیں تو حسد ہوتا ہے کسی کو زیادہ ترقی والا دیکھتے ہیں تو حسد ہوتا ہے اور حسد انسانوں کی نیکیوں کو ایسے ختم کر دیتا ہے جس طرح آگ سے لکڑی جل کے ختم ہو جاتی ہے اس حسد کا علاج بھی بزرگوں نے یہ بتایا کہ جس سے حسد ہو جائے اس کے لیے دعا کرو کسی کی بڑی گاڑی دیکھی حسد حسد گیا اب اس کے لیے دعا کرو کہ یا اللہ تو نے اس کو ایک گاڑی دی ایک اور آدھا فرما دی اب دل جر رہا ہے اندر سے لیکن اوپر سے دعا کر رہے ہیں تو دل سے حسد ختم ہو جائے گی کسی کے مکان پہ حسد ہو گیا دعا کی کہ یا اللہ اس کو اور خوبصورت مکان آتا فرما حدیث میں آتا ہے کہ جب کوئی مسلمان دوسرے کے لیے دعا کرتا ہے دوسرے کے لیے دعا کرتا ہے تو ایک فرشتہ اللہ پاک مقرر فرماتے ہیں جو فرشتہ کہتا ہے کہ یا اللہ اس کو بھی وہ چیز آتا فرما دے جو تو نے دوسرے مسلمان کو جو یہ دوسرے مسلمان کے لیے مانگ رہا تو ہم نے تو گناگار ہو کر کسی کے لیے دعا کی اور ہمارے لیے ایک معصوم فرشتہ آ کے دعا کر رہا ہے ہم کہتے ہیں یا اللہ فلاں مسلمان کو جنت دے دے وہ فرشتہ کہتا ہے یا اللہ اس کو بھی جنت دے دے ہم کہتے ہیں یا اللہ فلاں مسلمان بیمار کو شفا دے دے وہ فرشتہ کہتا ہے یا اللہ اس دعا کرنے والے کو بھی شفا دے دے کتنا کتنا آپس کا تعلق کے دعا کرنے پہ بھی اللہ پاک ایک فرشتہ مقرر فرما دے اور دیکھیے ایک مسلمان بیمار ہو جائے تو اب دوسرا مسلمان اس کے پاس گیا عیادت کرنے کے لیے عیادت کرنے کے لیے اس کے پاس پہنچا یہ جب عیادت کرنے کے لیے نکلا ہے تو اللہ پاک کے ستر ہزار معصوم فرشتے جنہوں نے کوئی گناہ نہیں کیا جن سے کوئی کوتاہی نہیں ہوئی وہ اس کے لیے صبح سے لے کے شام تک استغفار کرتے ہیں اور اس کے گناہوں کی معافی مانگتے ہیں اور یہ شام کو چلا جائے کسی کی عیادت کے لیے تو اگلے دن تک شام سے لے کے صبح تک ستر ہزار فرشتے اللہ آباد مقرر فرماتے اور دیکھیے ایک مسلمان کے چھوٹے بچے کا انتقال ہو جائے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ بیان فرمایا کہ جس مسلمان کے تین بچوں کا انتقال ہو جائے چھوٹے نابالغ تین بچے اللہ پاک قیامت کے دن ان والدین کو جنت میں ضرور جگہ دیں گے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ اللہ کی کروڑوں رحمتیں حضرت عائشہ پر ہوں اس ایک عورت کی وجہ سے اتنا دین کے مسائل کھل گئے اور مسلمانوں پہ اتنی رحمتیں نازل ہوئی کہ اس کا تصور نہیں کیا جا سکتا حضرت عائشہ صدیقہ نے کہا یا رسول اللہ اگر کسی کے دو بچوں کا انتقال ہو جائے اللہ کے نبی نے کہا چلو اس کو بھی جنت ملے گی اور کہا اللہ کے نبی کسی کے ایک بچے کا انتقال ہو جائے فرمایا اس کو بھی جنت ملے گی یہاں تک کہ اگر کسی کا بچہ عمل سے گر جائے تو قیامت کے دن یہ بچہ بھی اپنے ماں باپ کا ہاتھ پکڑ کے جنت میں لے جائے گا روایات میں آتا ہے کہ ماں باپ کے لیے ماں باپ کے لیے جہنم واجب ہو چکی ہوگی تو یہ بچہ ضدی چھوٹا سا بچہ ضد کرے گا کہ یا اللہ میرے ماں باپ کو جنت میں بھیج دے اللہ پاک کہیں گے تیرے ماں باپ گناہ گار ہیں وہ کہے گا یا اللہ پھر مجھے ان کے ساتھ جہنم میں بھیج دے تو نے دنیا میں بھی ہمیں جدا کیا اب بھی جدا کرتا ہے اللہ پاک کو اتنی رحمت آئے گی کہ فرمائیں گے جا اے جھگڑالو بچے اپنے ماں باپ کا ہاتھ پکڑ اور انہیں اپنے ساتھ جنت میں لے جا اللہ پاک گوارا نہیں کرتے کہ ایک معصوم بچے کو جہنم میں داخل فرمائے تو حدیث میں آتا ہے کہ ایک بچے کا انتقال بھی ہو تو جنت ملتی ہے اب ایک آدمی کے بچے کا انتقال ہوا اس کو تو ملی جنت دوسرے نے جا کے اس سے تعزیت کر لی تعزیت کر لی اسے سنت کے مطابق اس کے پاس گیا اور جا کے اپنا افسوس ظاہر کیا تعزیت کی حدیث شریف میں آتا ہے من عزا مصابن جس نے کسی مصیبت زدہ مسلمان کی تعزیت کی تو جتنا اجر اس مصیبت زدہ کو ملا صبر کرنے پہ اتنا اجر اس تعزیت کرنے والے کو تعزیت کرنے پہ اللہ پاک نصیب فرمائیں گے اور آگے دیکھیے کہ مسلمان ایک مسلمان کے پاس کپڑا نہیں یا کپڑا تو ہے لیکن دوسرے مسلمان کا دل چاہا اور اس نے اسے کپڑا پہنا دیا ایک جوڑا پہنا دیا کسی مسلمان کو یاد رکھیں ہمارا جو یہ طریقہ بن گیا کہ جو کپڑے ضائع ہو جانے والے ہوتے ہیں اور عام طور پہ پہننے کے لیے استعمال نہیں ہوتے ان کپڑوں کو ہم دے دیتے ہیں اللہ کے رستے میں اس میں اللہ پاک کی بہت بڑی توہین ہے اللہ پاک کی بہت بڑی توہین ہے اللہ سے ڈرے اس مسئلے پہ سب مسلمان اگر کوئی ہمیں لا کر گندی چیز دے دے اور کہے یہ آپ کے لیے تحفہ ہے گفٹ ہے ادیا ہے کتنا غصہ آئے گا کہ یا یہی چیز ملی تھی مجھے دینے کے لیے کیا میں اتنا محتاج تھا کوئی ہمیں ہڈیاں لا کے دے دے کھانا اپنے گھر میں کھائے اور کھانے کے بعد جو ہڈیاں بچی ہیں وہ لا کے دے دے کے میں نے سوچا تھا آپ کے لیے کچھ نہ کچھ توحفہ لے آؤں تو آج میں نے کھانا کھایا تھا اس کے بعد یہ تھوڑی سی ہڈیاں بچ گئی مرغی کی یہ آپ کے لیے لے آیا ہوں ان ہڈیوں کو چوسی ہوئی ہڈیاں لے آیا کتنا غصہ آئے گا کتنا کہ میں اتنا محتاج مجھے تو اس کی بھی ضرورت نہیں تھی کہ یہ مرغی لا کے دیتا اللہ نے مجھے بہت دیا ہوا لیکن اگر تحفہ دینا بھی تھا تو اچھی چیز دیتے ہم اللہ پاک کو جب پھٹے پرانے کپڑے دیتے ہیں اللہ کے رستے میں ایک قانون یاد رکھے جب کوئی انسان اللہ کے رستے میں کچھ دیتا ہے تو یہ جو چیز دی جاتی ہے یہ پہلے اللہ کے پاس پہنچتی ہے پھر اللہ پاک سے اس کے بندوں پر تقسیم ہوتی ہے بندوں پر تقسیم ہوتی ہے اس لیے غریبوں کو پریشان نہیں ہونا چاہیے کہ وہ یہ سمجھے کہ ہم مالداروں سے کھاتے ہیں نہیں وہ مالداروں سے نہیں کھاتے وہ اللہ سے کھاتے ہیں مالدار اللہ کو دیتے ہیں اور اللہ پاک ان غریبوں کو اپنی طرف سے عطا فرماتا اپنی طرف سے اور مالداروں کو خوش ہونا چاہیے کہ ہم کسی غریب کو نہیں دے رہے ہم کسی محتاج کو نہیں دے رہے ہم تو سیدھا اللہ کو دے رہے ہیں جس اللہ نے ہمیں عطا فرمایا تھا تو کیا اللہ کو پھٹے پرانے کپڑے دیں گے اللہ پاک کہے گا کہ سب چیزیں تو میں نے تمہیں دی تھی مجھے کیا ضرورت ہے تمہاری ان چیزوں کی یہ تو میری رحمت ہے کہ میں قبول کر لیتا ہوں تم سے میری رحمت ہے کہ میں تمہیں دے کر پھر تم سے قبول کر لیتا ہوں پھر تم ایسی چیزیں دیتے ہو بڑی گستاخی اور توہین کی بات ہے لن تلال البرا حٹا تم سے کو مما تو اگر تم جب تک اپنے دل کی پسندیدہ چیز خرچ نہ کرو اللہ پاک کے ہاں سے نیکی نہیں پا سکتے اللہ پاک نے ان لوگوں کی صفت قرآن میں بیان فرمائی جو دوسروں کو دیتے ہیں لیکن دینے میں دو طرح وہ یوت امون اتعام یوت امون اتعام دوسروں کو کھانا کھلاتے ہیں دوسروں کو کھانا کھلاتے ہیں لیکن اللہ ابی وہ کھانا انہیں خود مرغوب اور پسندیدہ ہوتا ہے اپنا پسندیدہ کھانا دوسروں کو دیتے ہیں مسکین ہوا یتیم ہوا اسیرا مسکین کو یتیم کو قیدی کو دیتے ہیں اور آخر میں کیا کہتے ہیں ان نادو تمہیں مکمل جہل ہم جو تمہیں دے رہے ہیں صرف اللہ کو راضی کرنے کے لیے دے رہے ہیں لا نوری تم ان کم جزا شکورا ہم نہ تم سے کوئی بدلہ مانگتے ہیں اور نہ اتنا مانگتے ہیں کہ تم ہمارا شکریہ ادا کرو یہ بھی نہیں مانگتے ہم سب کچھ اللہ سے لیں گے جو جس کو دیا اسی سے قیامت کے دن ہم سب کچھ لیں گے تو اگر ایک مسلمان دوسرے کو کپڑا پہنا دے تو اس کپڑے کا جب تک ایک ایک دھاگا اور ایک تار بھی اس کے جسم پر رہے گا ایک دھاگا اور ایک تار بھی اس کے جسم پر رہے گا اللہ پاک اس آدمی کو تمام مصیبتوں سے محفوظ رکھیں گے اور صدقے کا اجر اس کو ملتا رہے گا اتنی رحمت ہے مسلمانوں کے آپس کے تعلق میں کہ تھوڑا سا معاملہ کرنے پہ اللہ پاک کتنا کچھ عطا فرما دیتے ہیں کتنا کچھ آتا اور آگے کچھ دے نہیں سکتے کسی کو کچھ دے نہیں سکتے کسی کو حدیث شریف میں آیا کہ لا تحقرن من المعروف شیعہ کہ چھوٹی سی چھوٹی نیکی کو بھی تم حقیر نہ سمجھو قیامت کے دن ممکن ہے کوئی چھوٹی سی نیکی تمہاری کام آ جائے لا تحقرن من المعروف شیعہ کہ کسی چھوٹی سی چھوٹی نیکی کو بھی حقیر نہ سمجھو اور ایک نیکی کیا ہے وان تل کا خاک ابھی وزین تلقین کہ اپنے بھائی سے ایسے ملو کہ چہرے کے اوپر خوشی کے اثرات بس اتنا کرنے پر بھی اللہ پاک اجر آتا فرماتے ہیں کہ مسلمان آپس میں جب ملے تو چہرے پہ مسکراہٹ ہو دونوں ہاتھوں سے سنت کے مطابق مسافہ کیا جائے جب یہ مسافہ کرتے ہیں اللہ راضی ہوتا ہے مسافہ کرتے ہوئے ہاتھ ہلاتے ہیں تو گناہ ان کے جھڑ جاتے ہیں جب ایک دوسرے کو مسکرا کے دیکھتے ہیں تو اللہ پاک کی رحمتیں اور نازل ہوتی ہیں اور اس کو نیکی کے طور پہ لکھ لیا جاتا ہے نیکی کے طور پہ لکھ لیا جاتا ہے کتنی بڑا کتنا آپس کا مضبوط تعلق مسلمانوں کا کہ حکم دیا گیا کہ آپس میں ملتے وقت بھی چہرے پہ مسکراہٹ اس سلسلے میں بہت خیال کی ضرورت ہے آج ہمارا آپس کا ادب احترام یا تو قوم اور قبیلے کی بنیاد پہ ہوگا کہ اپنی قوم کا مل جائے تو بہت اچھا دوسری قوم کا ملے تو اس طرح سے نہیں ملتے بڑا جرم ہے اللہ کے ہاں کہ قومیت کا اعتبار کریں اور اسلام کا اعتبار نہ کیا جائے بہت بڑا جرم ہے قومیت ہمیں قبر میں نہیں پوچھا جائے گا کہ کس قوم سے تمہارا تعلق ہے قبر میں پوچھا جائے گا کہ کس دین سے تمہارا تعلق ہے حشر کے میدان میں بھی قوم کی وجہ سے نجات نہیں ملے گی اعمال کی وجہ سے نجات ملے گی یہ سب بیکار چیزیں ہیں قومیت اور دوسرا ہماری ملاقات کی وجہ وہ ہے پیسہ اور مال جتنا مالدار ملے گا اتنا خوشو خزو اور اکرام کے ساتھ اس کو ملیں گے مالدار آ جائیں تو کھڑے ہو کر ملیں گے غریب آ جائے تو بیٹھ کے ملیں گے مالدار گھر میں آ جائیں تو سب اپنا کام کاج چھوڑ کے ملاقات کے لیے آ جائیں گے غریب آ جائیں تو گھڑی دیکھیں گے کہ ہمارا ٹائم ویسٹ ہو گیا ٹائم ضائع ہو گیا اللہ سے ڈرے انسانوں کی قدر کرنا سیکھیں یہ مال و دولت تو ایک جھٹکے کی بات ہے اللہ چاہے گا تو سارا چھین کے ایک طرف رکھ دے گا یہ قبیلے ایک منٹ کی بات ہے اللہ چاہے گا تو پتہ بھی نہیں چلے گا کہ انسان کہاں سے آیا اور کہاں گیا ہمیں تو اسلام کی قدر کرنی ہے ہمیں تو کدیمے کی قدر کرنی ہے ہمیں تو لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کی قدر کرنی ہے اس کے علاوہ کسی چیز کی کوئی اعتبار نہیں کسی چیز کا کوئی مقام مقام اللہ کے ہاں نہیں اللہ کے ہاں صرف مقام اسی چیز کا اب دوسری طرف ایمان والوں کو ایک دوسرے کے ساتھ تعلق کا یوں حکم دیا گیا کہ جب ایک مقام ایک کپ پانی کا زیادہ ڈال دیں سالن کے اندر کیا نیت ہے کہ یہ میں اپنے پڑوس میں سالن بھیجوں اللہ کا اس کا بھی اجر آتا فرمائے آپس میں ملے تو مسکرا کے ملے ایک کے پاس مکان ہے دوسرے کے پاس نہیں اس کے مکان کی فکر کرے ایک کے پاس ایک کے پاس اللہ پاک نے وسعت اور سہولت آتا فرمائی دوسرا تنگ دست ہے اس کی مدد کریں اس طرح کے بے شمار فضائی جو کچھ ہم اپنی ذات پہ خرچ کرتے ہیں اس کا تو اللہ کو حساب دینا پڑے گا اور جو کچھ مسلمانوں پہ خرچ کریں گے یہ سارا کا سارا کئی گنا کر کے اللہ پاک قیامت کے دن ہمیں نصیب فرمائیں گے قیامت کے دن ہمیں نصیب فرمائیں گے اس پر بہت سی روایات ہیں اگر تفصیل سے بیان کیا جائے تو آپ حیران ہوں اسی لیے حضرات صاحب کرام خود بعد میں کھاتے تھے پہلے دوسروں کو کھلاتے تھے ایک مرتبہ نبی عبد صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں ایک بکری آئی کسی نے توحفہ دیا بھیج دی بکری حضرت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی حضرت ام سلامہ رضی اللہ تعالی عنہ ساری بکری اللہ کے رستے میں دے دی مسلمانوں کو کھلا دی کبھی کسی کسی پڑوسی کو دی ہوگی کسی غریب کو دی ہوگی ان کو کھلا دی صرف بکری کا ایک دستہ صرف ایک حصہ بکری کا رہ گیا جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے حضرت ام سلم سے پوچھا کہ بکری کی کیا چیز باقی ہے اور فرمایا ماں بقی اللہ غطیف ہوا کہ کچھ بھی باقی نہیں صرف ایک دستی باقی ہے بکری کی یعنی باقی سب دے دیا صرف یہ دستی باقی رہ گئی اللہ کے نبی نے فرمایا ام سلمہ اس طرح مت کرو بلکہ کہو کہ بقیہ کلوا اللہ کتیفہ کہ پوری بکری باقی ہے صرف یہ چوری باقی نہیں اس لیے کہ جو کچھ تم نے دے دیا اللہ کے رستے میں وہ تو باقی ہو گیا وہ تو سارا کا سارا تمہیں ملے گا وہ تو قبر سے لے کے حشر سے لے کے جنت تک ملتا ہی رہے گا ملتا ہی رہے گا ملتا ہی رہے گا دنیا میں بھی اللہ اس کے بدلہ دیں گے اور آخرت میں بھی اللہ دیں گے اور یہ جو رہ گئی یہ تو کچھ بھی نہیں اس لیے کہ اس کو ہم کھا لیں گے اور یہ گندگی بن کے وہ بن کے ضائع ہو جائے گی تو یہ مزاج بنا ہوا تھا کہ جو دوسروں کو دیں گے وہ تو بچ گیا وہ تو ہمارا جو ہم نے کھا لیا وہ ضائع جو دوسروں کو دے دیا وہ ہمارا بس یہ مزاج ان کا بنا تھا اس لیے پھر وہ زیادہ خرچ کرتے تھے تھوڑا اپنے پاس رکھتے تھے صحابہ میں کچھ ایسے بھی تھے جو سو فیصد خرچ کرتے تھے اپنے پاس کچھ نہیں رکھتے تھے ایسے بھی تھے جو زخمی حالت میں پڑے ہوئے ہیں لیکن دوسرے مسلمان کو پانی پلاتے ہیں خوش شہید ہو جاتے ہیں ایسے بھی تھے جن کے اپنے بچے بھوکے رہ گئے لیکن اللہ کے نبی کے مہمان کو کھلا دیا اس لیے کہ ان کو پتا تھا ہمیں اس دنیا میں نہیں رہنا ان کو پتا تھا ہمیں دنیا سے چلے جانا ہے ان کو پتا تھا کہ اللہ کی مخلوق کو کھلانے سے اللہ کتنا راضی ہوتا ہے فی الارض اوتی من فی سوا زمین والوں پہ رحم کرو آسمان والوں تم پہ رحم کرے گا بس وہ دوسروں کو زیادہ دیتے تھے اپنے لیے بہت کم رکھتے بہت تھوڑا رکھتے آج ہمارے اندر بھی یہ چیز ہے سارا اپنے پاس جمع کیا ہوا تاکہ قیامت کے دن اس کا حساب دینا پڑے اور کچھ آگے نہیں دیا کہ جو اللہ پاک سے لینا پڑے جو ہمارے پاس ہے نا اس کا تو حساب دینا پڑے گا اور جو دے دیا اس کا حساب اللہ سے لینا پڑے گا اللہ سے لیں گے کہ وہ چیز دی تھی اللہ اس کے بدلے میں یہ دے رہے ہیں یہ دے رہے ہیں دنیا میں بھی اللہ دیتے ہیں جو سو فیصد ابھی بیٹھے بیٹھے اگر کوئی آدمی اپنا پورا مال مکان دکان سب خرچ کر دے اللہ پاک اسے فوری طور پہ اللہ پاک اس سے بہتر عطا فرمائیں گے بشرطے کہ اللہ کی ذات پہ یقین ہو کہ اللہ پاک دے سکتا ہے اور اللہ کی ذات پہ بھروسہ ہو فائدہ یہ سب کچھ آخرت میں ملے گا اور اللہ پاک دنیا میں بھی اس کا عطا فرما دے بہرحال ان تمام احادیث اور روایات سے معلوم ہوا کہ پوری دنیا کے مسلمان آپس میں بھائی بھائی ہیں اور مسلمانوں کا آپس کا رشتہ اس طرح سے ہے جس طرح جسم کے اعضاء کا ایک دوسرے کے ساتھ تعلق اور رشتہ ہوتا ہے مسلمانوں کے لیے ضروری ہے کہ جب ایک مسلمان کو درد اور تکلیف ہو تو دوسرا مسلمان بھی اس درد اور تکلیف کو محسوس کرے جب ایک مسلمان بھوکا ہو تو دوسرا مسلمان آرام سکون اور چین کے ساتھ نہ بیٹھ سکے یہ چیز اللہ پاک نے ہمیں سکھائی چنانچہ اسی چیز پر عمل ہوتا رہا نبی اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں حضرات صحابہ کرام کے دور میں اسی چیز پہ عمل ہوتا رہا اپنے گھر میں بھوکے ہوتے تھے سب کچھ پڑوس کے ہاں بھیج دیتے تھے جب معلوم ہوتا تھا کہ مشرق میں ایک مسلمان بچی کے ساتھ ظلم ہوا مغرب کے مسلمان اپنے گھر بار چھوڑ کے اس بچی کو بچانے کے لیے پہنچ جاتے تھے سندھ کے علاقے میں جہاں آج کل کراچی اور یہ دوسرے علاقے ہیں یہاں ایک مسلمان بچی کے ساتھ ہندوؤں نے زیاد کی اس بچی نے ایک خط لکھا اس زمانے کے بادشاہ حجاد بن یوسف کے نام جو بڑا ظالم بادشاہ مشہور تھا اس کے نام خط لکھا کہ مجھ پر یہ ظلم ہوا اور میں کلمہ پڑھنے والی لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ پڑھنے والی ایک بچی ہوں تم قیامت کے دن اپنا جواب سوچ لینا کہ تم زندہ تھے اور میرے ساتھ زیادتی ہوئی جب یہ ختم حجاج بن یوسف کے پاس پہنچا جو بڑا ظالم بادشاہ تھا اور اس کا ظلم آج تک مشہور ہے تو بےتاب ہو گیا کہ ایک مسلمان پہ ظلم ہو اور ہم آرام اور سکون اور چین کے ساتھ بیٹھے رہے اپنے گربان کو بار بار پکڑ کے جھنجھوڑتا اور چیخ چیخ کے کہتا تھا لبئی کے یا بنتی لبئی کے یا بنتی اے میری بیٹی میں حاضر ہوں ابھی میں پہنچنے والا ہوں ابھی میں پہنچنے والا ہوں فوراً اپنے کمانڈر محمد بن قاسم کو تیار کیا اور محمد بن قاسم فوری طور پہ اپنا لشکر لے کے پہنچے اور جا کے اس بچی کو جیل سے نکالا اور رستے میں نیت کی تھی کہ جب تک اپنی اس بہن کو کافروں کے قبضے سے آزاد نہیں کرا لوں گا اس وقت تک میں آرام کے ساتھ نہیں سوؤں گا چنانچہ اپنی اس نیت کو پورا کیا اور اللہ نے اس کی برکت سے پورے علاقوں کو اسلام میں داخل کر دیا یہ جذبہ تھا مسلمانوں کا ہماری فقہ کی کتابوں میں یہ مسئلہ لکھا ہے کہ اگر مغرب میں ایک مسلمان عورت گرفتار ہو جائے تو پوری زمین پہ بسنے والے تمام مسلمانوں کے لیے اس عورت کو چھڑانا فرض ہو جاتا ہے اس عورت کے چھڑانے کے لیے جہاد فرض ہو جاتا ہے جو اسلام ہمیں اس کا حکم دیتا ہے کہ آپس میں مسکرا کے ملو جو اسلام ہمیں اس کا حکم دیتا ہے کہ ایک دوسرے کو ذرہ برابر تکلیف نہ پہنچاؤ المسلم من سلم المسلمون من وہ بھی مسلمان کی تعریف ہی یہ ہے کہ مسلمان وہ ہوتا ہے جس کی زبان سے اور اس کے ہاتھ سے دوسرے مسلمان محفوظ ہو جو مسلمان اپنے مسلمانوں کو اپنی زبان اور ہاتھ سے تکلیف پہنچاتا ہے وہ اللہ کے ہاں حقیقی مسلمان نہیں ہو سکتا تو وہ اسلام کیسے برداشت کر سکتا ہے کہ ایک علاقے میں مسلمانوں پہ ظلم ہو اور دوسرے علاقے کے مسلمان سکون کے ساتھ بیٹھے ایک علاقے کے مسلمان ان کے گھر جلائے جا رہے ہو اور دوسرے علاقے کے مسلمانوں کی آنکھوں سے آنسو تک نہ نکلے ایک علاقے کے مسلمان ان کے بچوں کو ذبح کیا جا رہا ہو اور دوسرے علاقے کے مسلمان اپنے بچوں کو جہاد میں جانے سے منع کر رہے ہو اللہ پاک نے ایسا دین نہیں اتارا بلکہ قرآن نے واضح طور پہ اعلان کیا کہ اے مسلمانوں جب دنیا کے کسی خطے پر مسلمان مردوں عورتوں بچوں پر ظلم ہوا تو تم پہ فرض ہے کہ تم ان کو بچانے کے لیے اٹھو اگر تم ان کو بچانے کے لیے نہیں اٹھتے تو ایمان اور اسلام کے ساتھ تمہارا دعویٰ سچا دعویٰ نہیں ہو سکتا اس پر ایک آیت نہیں ایک حدیث نہیں بے شمار حادیث لیکن میری مسلمان ماں اور بہنوں کافر ہمارے دشمن ہیں یہ بات اپنے دل میں بٹھا لو کہ کافر ہمارے دشمن ہیں اللہ پاک نے قرآن میں کہہ دیا کہ یہ دشمن ہے جگہ جگہ کہا جگہ جگہ کہا انہوں نے کہا کہ یہ مسلمان اس طرح سے آپس میں تعلق رکھتے ہیں اس طرح سے ایک کی بیٹی کی شادی ہے اور سارے مسلمان لگے ہوئے ہیں جس کی بیٹی کی شادی ہے اس کو پتا بھی نہیں کہ میری بیٹی کی شادی ہو رہی ہے سب مسلمان اس کو اپنی بچی سمجھ کے اس کے گھر تک پہنچا رہے ہیں انتظامات کر رہے ہیں ایک جگہ جنازہ اٹھا وہ گھر والوں کو پتا بھی نہیں لوگ کفن دفن تجہیز تدفین کا انتظام کر رہے ہیں ایک مسلمان پہ قرضہ ہوا صبح مقروض ہوا شام کو پتا چلا کہ دوسرے مسلمان نے ادا کر دیا ایک خطے میں کسی کافر نے کسی مسلمان کو قتل کیا سب مسلمان وہاں پہنچ گئے اور اس کافر کو ایسا زلیل کیا اور وہاں کافروں کو ایسا قتل کیا کہ مشرق سے لے کے مغرب تک کافر ایک دوسرے کو نصیحت کرتے تھے کہ ہر کسی کو تنگ کرنا لیکن مسلمان کو تنگ نہ کرنا کافر جب اس حالت سے پریشان ہوئے انہوں نے محنت کی اور ہمیں مختلف قوموں اور قبیلوں کا پجاری بنا دیا ہمیں دنیا اور مال دولت کا پجاری بنا دیا ہمیں دکان مکان کپڑے عزت کا پجاری بنا دیا آج ہم کلمہ پڑھنے والے مسلمان تو ہیں لیکن ہم اللہ کی پوجا نہیں کرتے ہم آج قوم کی پوجا کرتے یہ پاکستانی یہ افغانی یہ سعودی یہ افریقی یہ امریکی یہ ہندوستانی پھر ہندوستان کے مختلف صوبوں میں یہ فلاں صوبے والا یہ فلاں صوبے والا پھر صوبے میں مختلف شہر یہ فلاں شہر والا یہ فلاں شہر والا پھر اس شہر میں مختلف خاندان یہ اس خاندان والا یہ اس خاندان والا پھر اس خاندان میں مختلف شاخیں یہ اس شاخ والا یہ اس شاخ والا پھر اس شاخ میں مختلف باتیں کہ فلاں چچا کا بیٹا فلاں ہمیں ٹکڑے ٹکڑے کر دیا آج ہم کسی کے مسئلے کو غور نہیں کر سکتے سکتے ہمیں صرف اپنی ذات کی فکر ہم قومیتوں میں تقسیم ہو گئے ہم افغانی مسلمانوں کو اپنا بھائی نہیں سمجھتے ہم کشمیری مسلمانوں کو اپنا بھائی نہیں سمجھتے ہم کشمیر کی بچیوں کو اپنی بچیاں نہیں سمجھتے ہم فلسطین کی بیٹیوں کو اپنی بیٹیاں نہیں سمجھتے ہم قوموں میں تبدیل ہو گئے ہم قبیلوں میں تبدیل ہو گئے اللہ کا غزب ہم پہ نازل ہوا کافر جب چاہتے ہیں کسی ایک قبیلے والے کو ختم کرتے ہیں دوسرے آرام سے بیٹھے رہتے ہیں پھر دوسرے قبیلے والے کو ختم کرتے ہیں وہ آرام سے بیٹھے رہتے ہیں اس طرح سے کافر ترتیب کے ساتھ پوری دنیا میں مسلمانوں کو مٹا رہے ہیں لیکن جب ایک علاقے کے مسلمان آگ میں جل رہے ہوتے ہیں دوسرے مسلمان میوزک سن رہے ہوتے ہیں اور آرام سے اپنے گھر میں بیٹھے ہوئے ہوتے اللہ اکبر کبیرہ کتنا ظلم ہو گیا ہم کافروں کی سازشوں کا شکار ہو گئے آج تو شہروں کے نام پہ لڑائی شہروں کے یہ فلاں شہر والا یہ فلاں شہر والا آپس میں رشتے نہیں ہوں گے آپس میں تعلق نہیں ہوگا آپس میں ہمدردی نہیں ہوگی ملکوں کے نام سے بات نفرت کرتے ہیں ایک دوسرے کے ساتھ ہمارے ہاں لندن کے انگریز کی قدر زیادہ اور بنگلہ دیش کے مسلمان ہمارے ہاں زلیل اس لیے کہ لندن والے کے پاس پیسہ ہے اور بنگلہ دیش کا مسلمان غریب ہے ہمارے نزدیک امریکہ والے معذر عزت والے اور افغانی کو دیکھ کے ہماری ناک چڑھ جائے گی اس لیے کہ امریکہ ہمارا قبلہ بن گیا اور افغانستان تو مسلمانوں کا ملک نہیں میری بہنوں اور ماؤ خدا کے لیے اپنے عقیدے اور نظریے کو ہم تبدیل کریں ہماری محبت کا ایک معیار وہ ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول جو یہ پڑھتا ہے اس سے ہمارا تعلق ہے جو یہ پڑھتا ہے اس پہ یقین رکھتا ہے وہ ہمارا بھائی ہے جو یہ پڑھتا ہے اس پہ یقین رکھتا ہے وہ ہمارے جسم کا ٹکڑا ہے اور جو یہ نہیں پڑھتا جسے اس پہ یقین نہیں ہے وہ مالدار ہو وہ گورا ہو وہ کالا ہو وہ کبھی ہمارا دوست نہیں ہو سکتا وہ کبھی ہمارے تعلق والا نہیں ہو سکتا وہ اللہ کا بھی دشمن اللہ کے رسول کا بھی دشمن وہ مسلمانوں کا بھی دشمن وہ سب کا دشمن لیکن آج قومیت اتنی اپنے بچے کو یہ بات نہیں بتائیں گے کہ تو مسلمان ہے پہلے یہ بتائیں گے کہ ہمارا قبیلہ یہ ہے ہماری قوم یہ ہے میں منع نہیں کر رہا قوم اور قبیلے کی طرف نسبت کرنا ناجائز نہیں ہے جائز ہے اللہ نے جب پیدا کیا ہے کسی ملک میں تو اسی ملک والے کہلائیں گے اللہ نے کسی قوم میں پیدا کیا ہے اسی قوم اور قبیلے والے کہلائیں گے لیکن اس کو معیار تو نہیں بنایا جا سکتا محبت اور دوستی کا حدیث شریف سن لیجئے نبی اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے اللہ کے لیے محبت کی اللہ کے لیے محبت کی محبت کا معیار دنیا نہیں محبت کا معیار قومیت نہیں محبت کا معیار مار دولت نہیں محبت کا معیار رنگ و نسل نہیں جس نے اللہ کے لیے تعلق رکھا اور جس نے اللہ کے لیے دشمنی کی جس نے اللہ کے لیے جنگ کی لڑائی کی کہ جو اللہ کا دشمن وہ ہمارا دشمن اس سے لڑیں گے اس سے کتاب کریں گے فرمایا وہی اللہ کا ولی اللہ کا ولی ہے یہ مت سمجھو کہ جس کے چہرے پہ محراب ہو جو بہت بڑی پگڑی باندھ لے اور کافروں سے اس کے تعلقات ہوں وہ ولی بن جائے گا کبھی ولی نہیں بن سکتا جس دل میں کفر کی محبت ہے جس دل میں مسلمانوں کے خلاف نفرت ہے جس دل میں قومیت بیٹھی ہوئی ہے اس دل میں اللہ کی ولایت کیا اللہ کا تعلق نہیں داخل ہو سکتا اللہ کا ولی بننا تو دور کی بات حدیث میں ہے یہ اللہ کا ولی اور فرمایا کہ آدمی کو ایمان کا کسی انسان کو ایمان کا ذائقہ بھی نہیں مل سکتا ایمان کا مزہ بھی نہیں مل سکتا ورو کسورت سلا تو اگرچہ اس کی نماز اور اس کے روزے بہت زیادہ ہوں لیکن وہ اللہ کے لیے محبت اور اللہ کے لیے دشمنی نہیں رکھتا جس کے اندر اللہ کے لیے محبت اور اللہ کے لیے دشمنی کا جذبہ نہیں وہ آدمی ایمان کا مزہ نہیں چکھ سکتا ایمان تو یہی سکھاتا ہے کہ جس کو مانتے ہو اسی سے محبت ہے اور اس کے دشمنوں سے نفرت ہونی چاہیے ایمان کا سب سے بڑا تقاضا یہی ہے لا اليهود والنصارى اولياء اے ایمان والو یہودیوں اور نصرانیوں سے دوستیاں مت کرو ان میں سے بعض بعض کے دوست ہیں یہ سب اللہ کے دشمن ہیں یہ سب تمہارے دشمن ہیں ایمان والوں کا تعلق آپس کے اندر ہونا چاہیے تو پہلی چیز جو ہمارے اندر ڈالی گئی جس کی وجہ سے آج ہم نہ آپس کی ہمدردیاں کرتے ہیں نہ آپس کا تعلق رکھتے ہیں وہ یہ قومیت ہے اس قومیت کی وجہ سے آج ہم ٹکڑے ٹکڑے ہو گئے آج مسلمان اتنے ٹکڑے ٹکڑے ہو گئے میں آپ کو اگر تفصیلات بتاؤں تو آپ حیران ہو جائیں گے فلسطین کے مسلمان کتنی مار کھا رہے ہیں کتنی عورتوں کی عزت لٹ گئی لیکن دوسرے عرب ان کا ساتھ نہیں دیتے وہ کہتے ہیں یہ فلسطینی ہے ہم سعودی ہیں اور ہم امارات کے رہنے والے ہیں انا راجعون ہندوستان میں کشمیر کے مسلمانوں پہ وہ ظلم ہوا بعض بڑے مسلمانوں کو پکڑ کے جیل میں ڈال گئے میں ڈالا پھر ان کے جسم کو استریوں سے جلایا وہ چیخ چیخ کے پانی مانگتے تھے تو ان کے منہ میں پیشاب کر دیا جاتا دو سو بچوں کو زندہ جلا دیا گیا پورے گاؤں کو جمع کیا اور اس گاؤں کے اندر درمیان میں سولہ مسلمان لڑکیوں کو کھڑا کیا اور ہندو فوجیوں نے تمام مسلمانوں کے سامنے ان مسلمان عورتوں کو کہ جسم سے کپڑے الگ کیے اور ان کی بے حرمتی کی آسمان کاپ گیا زمین ہل گئی کہ کلمہ پڑھنے والی لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ پڑھنے والی بیٹیاں ذلیل ہو گئی رسوا ہو گئی لیکن پوری دنیا کے مسلمانوں سے درخواست کی کہ اب اسلحہ دے دو تھوڑا سا اسلحہ دے دو اے امت کی ماؤ اپنے بیٹے دے دو تاکہ ان ہندوؤں سے انتقام لے سکے جنہوں نے بابری مسجد کو گرایا ان ہندوؤں سے انتقام لے سکے جنہوں نے ان بیٹیوں کی عزتوں کو خراب کیا نہ کوئی اسلحہ دینے کے لیے تیار نہ کوئی اپنے بیٹے دینے کے لیے تیار انتظار کرتی ہیں کہ کافر ان کے گھروں میں بھی گھس جائے کشمیر کی بیٹی کو کون اپنی بیٹی سمجھے آج یہاں کے مسلمانوں کو کہتے ہیں کہ تم انہیں اپنی بیٹی سمجھو وہ انکار کر دیتے ہیں آج عرب کے مسلمانوں سے کہتے ہیں کہ تم اسے اپنی بیٹی سمجھو وہ انکار کر دیتے ہیں کیا کشمیر کی بیٹی کہے کہ میں ہندوؤں کی بیٹی ہوں میں سکھوں کی بیٹی ہوں میں امریکیوں یہودیوں کی بیٹی ہوں اگر ایک بہن مسلمان بہن جس کے ایک کروڑ ایک ارب بائیس کروڑ نوجوان زندہ ہے اس کی عزت دنیا میں لٹتی ہے سمجھ آ گیا کہ ہمارا اسلام کے ساتھ کوئی تعلق نہیں اگر تعلق ہوتا تو اس کی عزت لٹنے پہ ہم دکھتے ہم اپنے آرام کو قربان کرتے اور اس کا انتقام لینے کی قسم کھاتے اور اس کے انتقام کے لیے بڑھتے اس لیے کہ وہ صرف اپنے بھائی کی بہن نہیں ہم سب کی بیٹی اور ہماری بہن اور ہماری عزت کون اس کی حالت کو پوچھے کون کشمیر کی اس ماں کے بارے میں پوچھے جس کے چار جوان بیٹے شہید ہو گئے جس کے خامن کی لاش اس کے گھر کے سامنے ڈال دی وہ آسمان کی طرف دیکھتی ہے کہتی ہے یا اللہ میں کدھر جاؤں کوئی مدد کے لیے نہیں آتا کوئی مدد کے لیے نہیں آتا اور پوری دنیا کے مسلمان خاموش تماشائی بنے ہوئے بوسنیا کی مسلمان عورتوں کے ساتھ وہ ظلم ہوا اللہ اکبر اگر میں وہ بیان کروں تو آپ برداشت نہیں کر سکیں گے میری مسلمان یہ ہماری مسلمان بیٹیاں کتنے کشمیری نوجوان پاکستان میں آئے آ کے ہمیں زیور دیتے ہیں مجاہدین کو کہ میری بہن نے زیور بھیجا ہے کہ اس کے لیے ایک پستل خرید کے بھیج دو تاکہ وہ اپنی عزت کا دفاع کر سکے وہ اس کی ماں نے اسے کہہ دیا کہ تیرے مسلمان بھائی تیری مدد کے لیے نہیں آئیں گے انہیں اپنی دکان سے فرصت نہیں مسلمان عورتوں کو اپنے میک اپ سے فرصت نہیں کہ وہ امت کے مسائل پہ غور کر سکے بابری مسجد گر گئی تباہ ہو گئی لیکن ہم کچھ بھی نہ کر سکے کیا فائدہ ہمارے زندہ رہنے کا ایمان اسی چیز کا نام ہے کہ مسلمان کٹتے رہیں مسلمان مرتے رہیں اور دوسرے مسلمان آرام کے ساتھ بیٹھے ہوئے ہوں کیا اسی چیز کو ایمان کہا جاتا ہے اللہ اکبر کبیرہ پوری دنیا میں آگ لگ گئی پوری دنیا میں آگ لگ گئی جگہ جگہ اسلام ایک جرم بن گیا اتنے مسلمان شہید ہو جاتے ہیں اتنے مسلمان کہ مسلمانوں کا خون آج پانی سے زیادہ سستا ہو گیا مسلمانوں کی عزتوں سے کافر کھیلتے ہیں کوئی ان عزتوں کو بچانے والا نہیں ملتا اللہ کے قرآن کو جلا دیا لیکن مسلمان ماؤں سے کہا کہ اس قرآن کو بچانے کے لیے اپنے بیٹے دے دو یہ بیٹے تمہارے نہیں یہ امت مسلمہ کے بیٹے ہیں اپنے بیٹوں کو اپنے خامدوں کو تیار کر کے میدانوں میں بھیجو موت کا وقت مقرر ہے اللہ کی قسم اللہ کی قسم اللہ کی قسم ایک منٹ پہلے موت نہیں آ سکتی ہم نے اپنی ماں سے یہی کہہ دیا ہماری والدہ ہمارے مجاہدین کی مائیں بھی کہتی ہے کہ بیٹا جہاد میں نہ جاؤ اس لیے کہ مارے جاؤ گے ہم کہتے ہیں اللہ یہ بتاؤ کہ جن کافروں نے قرآن جلایا ہے اس قرآن کا بدلہ کون لے گا صرف قرآن کو جلایا نہیں ٹوائلٹ پیپر کے طور پہ قرآن کو استعمال کیا کیوں امت کی مائیں بزدل ہو گئی حضرات صحابہ کرام کی عورتیں خود خنجر اور تلوار لے کے میدان میں نکلا کرتی تھی فتح شام کے اندر لکھا ہے کہ حضرت ذرار رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب گرفتار ہو گئے مسلمان پریشان ہو گئے کہ ہمارے کمانڈر ہمارے مسلمان اللہ کے نبی کے صحابی گرفتار ہو گئے سب مسلمانوں نے مل کے روم کے عیسائی کافروں پہ حملہ کر دیا جب حملہ ہو رہا تھا تو اس وقت حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ نے دیکھا کہ دائیں طرف سے ایک مسلمان سوار جس کا پورا جسم کارے کپڑے میں ڈھکا ہوا ہے وہ دشمن کی سبوں میں گھسا اس نے سینکڑوں کافروں کو قتل کیا پھر دوسری طرف گیا وہاں قتل کیا کہا جنگ ختم ہو گئی پورا میدان جنگ کافروں کی لاشیں پڑی ہوئی تھی سب سے زیادہ کافر اس نوجوان نے قتل کیے تھے میں نے اس نوجوان کو قریب بلایا اور پوچھا نوجوان یہ تو بتا تیرا نام کیا اس نے اشارے سے منع کیا جب میں نے بہت اصرار کیا تو اندر سے آواز آئی تو وہ حضرت زرار کی بہن حضرت خولا تھی ایک مسلمان عورت نے اس دن کافروں کے تیس کمانڈروں کو قتل کر کے اپنے بھائی کا تحفظ کیا تھا اور آج مسلمان عورتیں جہاد کے نام سن کے ہسپتال میں چلی جاتی کیا ہمیں اللہ سے جنت نہیں چاہیے نبی عبد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الجہاد مختصر طریق الجنہ جہاد تو جنت کا سب سے کٹ رستہ ہے میری ماں بہنوں جنت میں نہیں جا رہا کیا ہم ہمیشہ اس دنیا کے اندر رہیں گے کیا ہمیشہ کافروں کے ہاتھوں زلیل ہوتے رہیں گے کیا کافر ہمیشہ ہماری ماں بہنوں کو لونڈیاں بنا کے رکھیں گے کیا کافر ہمیشہ مساجد گرائیں گے قرآن کو جلائیں گے ذرا سوچو تو سر کب تک ہماری یہ قومیت ہمیں زندہ رہنے دے گی اس قومیت نے ہمیں تباہ کر دیا توبہ کرے سب مسلمان کہ ہمارا ہمارا کوئی قومی مسئلہ نہیں اب دنیا میں جب بھی کوئی مسئلہ پیش آئے گا وہ اسلامی مسئلہ ہوگا امریکہ لڑنے آئے گا اس کا مقابلہ کریں گے روس لڑنے آئے گا اس کا مقابلہ کیا روس دنیا سے تباہ ہو گیا دوسری بڑی چیز قومیت کے بعد وہ ہے ہمارا مال و دولت کے ساتھ محبت اور تعلق یہ ہمیں کچھ نہیں کرنے دے رہا بالکل ہم چاہتے ہیں کہ ہم مسلمان ہوں لیکن کچھ مال و دولت ہمارے پاس رہے اس کی قربانی نہ دینی پڑے جان کی قربانی نہ دینی پڑے دنیا کی محبت آج دلوں کے اندر گھر کر گئی اپنے بیٹوں کو تاجر بنائیں گے لیکن مسلمان نہیں بنائیں گے اپنے بیٹے کو دکاندار بنائیں گے لیکن اس کو مجاہد نہیں بنائیں گے میری ماؤ کل قیامت کے دن شہدا کے بچے ان کی ماؤں کا ہاتھ پکڑ کے انہیں جنت میں لے جا رہے ہیں اور ہمارے یہ میوزک سننے والے انٹینا کے سامنے بیٹھ کے دنیا کی خرافات دیکھنے والے بیٹے اس وقت کوئی کام نہیں آئیں گے بلکہ اللہ کے سامنے کہیں گے کہ ہمارے ماں باپ نے ہمیں گمراہ کیا تھا ان کو بھی جہنم کے اندر ڈال دے ہمارے ایک مجاہد ساتھی تھے مفتی ابو عبیدہ رحمہ اللہ پاکستان میں تعلیم حاصل کرنے کے لیے آئے وہاں سے مفتی بن گئے تو سنا کہ افغانستان میں جہاد ہو رہا ہے پرانے مجید میں آیتیں پڑھتے تھے ہر پارے میں جہاد کا حکم جگہ جگہ اللہ نے جہاد پر ابھارا کہ مسلمانوں اٹھو لڑو اللہ کے رستے میں اللہ کی نصرت آئے گی افغانستان پہنچ گئے وہاں افغانستان پہنچنے کے بعد پیچھے سے خط آیا کہ مدینہ یونیورسٹی میں آپ کا داخلہ ہو گیا غریب ماں باپ کے بیٹے تھے مدینہ یونیورسٹی میں داخلے کے ساتھ بڑے بڑے وظیفے بھی ملتے لیکن خط میں لکھ کے بھیجا کہ میں کس منہ سے مدینہ منورہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے روزے پہ جاؤں گا اللہ کے نبی نے مجھ سے پوچھ لیا کہ میری امت کی بیٹیاں تو کافروں کے ہاتھوں میں قید ہیں اور تو یہاں پڑھنے کے لیے آ گیا تو میں کس منہ سے جاؤں رسول اللہ علیہ وسلم کے پاس اللہ کے نبی فرمائے کہ میں نے تو یہ دین پتھر کھا کھا کے اپنے چہرے کو زخمی کرا کے تم تک پہنچایا تھا تم نے سارا دین کافروں کے ہاتھوں میں زلیل کروا دیا میں نہیں جا سکتا افغانستان میں لڑتے رہے راتوں کو تعجب پڑتے تھے پرانے مجید کی تلاوت کرتے تھے دن کو ٹریننگ دیتے تھے آخر لیجا کی جنگ شروع ہوئی ہوش کے قریب ایک علاقے میں ایک جنگ کی قیادت کر رہے تھے سینے میں گولی لگی دوسری گولی کان کے اندر لگی پیچھے ہٹے اور قبلہ رک لیٹ کے اپنی جان اللہ آباد کے سپرد کر دی چھ مہینے تک ان کے خون سے خوشبو آتی رہی میں ان کے گھر بنگلہ دیش گیا تاکہ اس کی اماں کو جا کے مبارکباد دے سکوں اس کی حالت معلوم کر سکوں کہ تیرا جوان بیٹا دین پر قربان ہو گیا میں ڈر رہا تھا کہ اس کی والدہ معلوم نہیں کتنا غصہ کرے گی کتنا شور مچائے گی کتنا چیخے گی پردے میں بیٹھ کے میں نے اس کی ماں کو کچھ بات کرنا چاہیے کچھ پرانے مجید کی آئے تو حدیث سنانا چاہیے اندر سے جواب دیا کہ مجھے کچھ نہ سناؤ میں مطمئن ہوں میں خوش ہوں میرے بیٹے نے شہادت سے پہلے خط لکھا تھا کہ اماں یہ دنیا تو چند دن کی ہے اگر آج ہم کٹھے رہے تو کل تو جدا ہو ہی جائیں گے لیکن آخرت تو ہمیشہ کی ہے اماں اگر میں شہید ہو گیا تو اللہ پاک مجھے اپنے اپنے خاندان کے ستر آدمیوں کو جنت میں لے جانے کا جنت میں لے جانے کا اختیار دیں گے اما میں سب سے پہلے تیرا ہاتھ پکڑوں گا اور پھر ہم ہمیشہ جنت میں کٹھے رہیں گے جنت کے محلات میں رہیں گے جنت کے باغات کے اندر رہیں گے اس لیے تو دنیا میں میری جدائی پر آنسو نہ بہانا دنیا میں میری جدائی پر واویلا نہ کرنا جتنا وقت میری قسمت میں لکھا ہے اتنا میں گزاروں گا اس کی ماں کتنی خوش قسمت ماں ہے جس کا بیٹا کل قیامت کے دن اسے جنت میں لے کے جائے گا اور وہ جانے سے پہلے اپنی ماں کو لکھ کے چلا گئے لیکن آج ہماری دنیا ہمیں چھوڑنے تو دے ہم نے تو سمجھا ہے کہ ہم یہاں رہنے کے لیے آئے ہیں بس حالانکہ ٹرانزٹ پیسنجر ہیں دنیا میں دو چار دن یہاں رہنا ہے اور یہاں کے بارے میں اللہ نے لکھ دیا جتنی روزی تمہاری قسمت میں ہے وہ تمہیں ملے گی کوئی نہیں چھین سکتا جتنا جو مکان تمہاری قسمت میں ہے تمہیں ملے گا کوئی نہیں چھین سکتا جو گاڑی قسمت میں ہے ملے گی کوئی نہیں چھین سکتا اس کے باوجود اللہ کے رستے میں خرچ کرنے کا جذبہ ختم ہو گیا مجاہدین آج لڑتے ہیں ان کے پاس اسلحہ نہیں ہوتا لیکن دوسرے مسلمان انہیں اسلحہ دینے کو تیار نہیں حالانکہ یہ مال کل کس کس دن ہمیں کام آئے گا اللہ پوچھے گا کہ تمہارے پاس تو اتنا مال تھا اور مسلمان ذلیل ہو رہے تھے مسجدیں تباہ ہو رہی اس لیے میری گزارش ہے کہ جہاد پوری امت پر فرض ہے پرانی مجید میں اللہ نے کہہ دیا کٹی بہاری کم القتال تم پہ کافروں سے لڑنا فرض ہے ہم کافروں سے لڑیں گے تو ہم دنیا میں زندہ رہ سکیں گے ورنہ چند دن کے بعد اللہ نہ کرے ہر جگہ مسلمانوں کو ختم کیا جائے گا مسلمانوں کو ذلیل کیا جائے گا ہماری یہ گاڑیاں بنگلے ہمارے یہ گیٹ چوکی دار ہمیں کافروں کے ہاتھوں سے نہیں بچا سکیں گے ابھی سے اس جہاد کے مبارک عمل کو گھروں میں شروع کیا جا سکے ہم نے اپنے گھروں میں اپنی بہنوں کو اپنی والدہ کو ہاتھوں میں اسلحہ سکھایا کہ امی جب بھی کافر آ جائے اور جب بھی کوئی مشکل وقت آ جائے تو یہ اسلحہ چلانا تاکہ اپنی عزت بھی محفوظ رہ سکے اور اللہ کے دین کا دفاع بھی کیا جا سکے آج میری ماں بہنوں اللہ کا دین ذلیل ہو گیا آج اللہ کا دین رسوا ہو گیا آج اللہ کا دین مغلوب ہو گیا اور قرآن مجید میں یہ بتایا گیا حدیث شریف میں یہ بتایا گیا کہ اللہ کے دین کو غالب کرنے کے لیے ہمیں جان اور مال کی قربانی پیش کرنی پڑے گی جان بھی اللہ کے لیے قربان کریں مال بھی اللہ کے لیے قربان کریں اللہ ان دونوں چیزوں کے بدلے میں ہمیں جنت عطا فرمائیں گے ان اللہ اشترا من المؤمنین انفسهم اللہ نے ہمارے اللہ نے ہماری جان اور مال کو جنت کے بدلے خرید لیا یقاتلون فی سبیل اللہ کہ اللہ کے رستے میں نکل کے قتال کرتے ہیں لڑائی کرتے ہیں جہاد کرتے ہیں فیقتلون ویقتلون قتل بھی کرتے ہیں قتل بھی ہوتے ہیں ہم جب تک زندہ رہیں گے کوئی ہمیں نہیں مار سکتا جب تک زندگی قسمت میں لکھی ہے جب مرنے کا وقت آئے گا کوئی ہمیں نہیں بچا سکتا اپنے بیٹوں کو مجاہد بنائے ان کو سنائے کہ نبی عبد صلی اللہ علیہ وسلم کتنے مبارک تھے کتنے مقدس تھے کتنے اعلیٰ تھے کتنے افضل تھے کتنے خوبصورت تھے کتنے حسین تھے کتنے عالی مقام تھے لیکن آپ نے اپنی زندگی میں ستاسی جنگیں لڑی ستائیس کی خود قیادت اللہ کے نبی نے چوراسی جنگیں لڑی ستائیس کی خود قیادت کی اور پچپن جنگوں میں صحابہ کرام کو بھیجا خود میدان جہاد میں زخمی ہوئے آپ نے اپنے جسم پہ جنگی زرا باندھی آپ نے اپنے ہاتھ میں تلوار لی آپ نے اپنے صحابہ کو ٹریننگ دی آپ نے انہیں اصل کی ٹریننگ کے لیے دوسرے ملکوں اور علاقوں کے اندر بھیجا آپ نے اپنے ہاتھ میں نیزا لیا آپ نے صحابہ کو تیر مارنے کا حکم دیا آپ نے امت کے تحفظ کے لیے اس جہاد کے مسئلے کو امت کو سمجھایا عورتوں نے حصہ لیا اپنے گھر کا سارا سامان دے دیا مردوں انہوں نے حصہ دیا اپنی جانوں کو قربان کر دیا وہ بھی دنیا سے چلے گئے لیکن آج وہ کامیاب ہے وہ جنت میں مزے کر رہے ہیں میری ماؤں بہنوں کل میں اور آپ بھی دنیا سے چلے جائیں گے پیچھے والا بنگلہ دوسرے لوگ اس میں رہنے لگیں گے ہماری گاڑیوں پر کچھ اور لوگ سوار ہو جائیں گے قبر کی مٹی ہمیں کھا جائے گی قبر کے سانپ بچو سے کون بچائے گا جنت کا مختصر ترین رستہ جہاد ہے عذاب قبر سے بچنے کا ذریعہ جہاد ہے آج مسلمان عورتیں بھی اس جہاد میں حصہ لے سکتے ہیں کہ اپنے مردوں کو تیار کرے اور اپنا اور اپنے مال کو اور اپنے